حضرت یزید بن رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھ سے ام المومنین حضرت بنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے حضرت یزید بن رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میری بھی خالہ تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خالہ تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1964